اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپن نگاؤ کو چھنچ رکھیں اور اپن پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بنا نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے اور وہ دوپٹے اپنی گربانوہے پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگیار ظاہر نہ کریں مگر اپنی شوہروں پر آ اپنی باپ آ شوہروں کے باپ آ اپنی بیٹوں آ شوہروں کے بیٹے آ اپنی بھائی آ اپنی بھتیجے آ اپنی بینجے آ اپنی دیں کی عورتیں آ اپن کنس جو اپنی ہاتھ کی مکھ ہوں یا نوکر بشرتے کے شہوت والے مرد نہ ہوں آ وہ بچے جناؤ عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر ناؤ اور زمے پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگیار اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلا پاؤ